حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے جب رکوع کیا تو اللہ اکبر کہا جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہا پھر سجدے میں گئے تو اللہ اکبر کہا سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ اکبر کہا پھر جب رکعت سے اٹھے تو اللہ اکبر کہا پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نماز میں تم سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہی رہی حتیٰ کہ آپ دنیا سے جدا ہو گئے یعنی فوت ہو گئے یہ لفظ حضرت سوار کے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ستاون